دوسری چیز ہے نظر بد تو نظر بد کی حقیقت جاننا بھی ضروری ہے اور پھر ان دونوں چیزوں کا آخر میں علاج ان شاء اللہ بتاؤں گی اب تک ہم نے جادو اور شیاتین کے بارے میں جانا کہ وہ کس طرح کام کرتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں اور اب نظر بد کس طرح کام کرتی ہے سب سے پہلی بات یہ کہ نظر کی حقیقت ہے یعنی نظر ہے کوئی چیز اٹ ایگزٹ ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ایسے ہی تم باتیں کرتے ہو کچھ بھی نہیں ہوتا نہیں ہے کیوں اس لیے کہ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے یعنی کچھ چیزیں توہمات ہوتی ہیں ان کے بارے میں بتاتا ہے لیکن جو چیزیں واقعی اثر رکھتی ہیں ان کے بارے میں بتاتا ہے اور یہ اثر جو ہے نگاہ کے اندر ایک تاثیر ہے یہ بھی اللہ نے رکھی ہے انسان کے لیے اقبال کا ایک شعر بھی ہے اس کے بارے میں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں تو یقین کی قوت اتنی بڑی ہے اسی طرح نظر کی قوت بھی اہمیت رکھتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی روایت ہے العین حق نظر لگنا برحق ہے ابن کہتے ہیں اپنی کتاب میں یہ حاصل اور نظر لگانے والے کے نفس سے نکلنے والے تیر ہوتے ہیں یعنی حاصل کی نگاہ سے یا کوئی بھی حاصل نہ بھی ہو بعض لوگوں کی نظر ایسی ہوتی ہے کہ ان کی نگاہ سے نکلنے والے تیر ہوتے ہیں جو انسان کو لگ جاتے ہیں اور کبھی نہیں لگتے کبھی خطا ہو جاتے ہیں جیسے آپ تیر مارتے نا کہیں تو کبھی وہ نشانے پہ لگ جاتا ہے اور کبھی نہیں لگتا لیکن وہ نگاہ سے نکلتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم سانس لیتے ہیں تو آپ اگر بات کرتے ہوئے اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھے تو آپ کے منہ سے کچھ ریز یا کچھ ہوا نکل رہی ہوتی ہے نا بولتے ہوئے اسی طرح ناک سے بھی کچھ نکل رہا ہوتا ہے اسی طرح آنکھوں سے بھی کچھ ریز نکل رہی ہوتی ہیں کسی کی زیادہ ہوتی ہے کسی کی کم ہوتی ہے کسی وقت زیادہ ہوتی ہے کسی وقت نہیں ہوتی یعنی کہ جب ایک انسان حسد میں مبتلا ہوتا ہے تو اس وقت جو دیکھتا ہے وہ اور طرح دیکھتا ہے آپ دیکھیے غم کے وقت آپ کے آنسو کیسے ہوتے ہیں گرم ہوتے ہیں اور خوشی کے وقت کے آنسو کیسے ہوتے ہیں ٹھنڈے ہوتے ہیں جی یعنی انسان خوشی سے بھی رو پڑتا ہے لیکن وہ آنسو فرق ہوتے ہیں آپ کبھی ٹیسٹ کر لیجیے گا نیکسٹ ٹائم یاد رہے تو چہرے کے اوپر بھی اثر پڑ کے پتہ چل جاتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح خوشی کے وقت انسان جب دیکھتا ہے تو اور طرح دیکھتا ہے اس وقت بھی کچھ تیر نکلتے ہیں اور غصے کے وقت یا حسد کے وقت جب وہ دیکھتا ہے کسی چیز کو خاص اس سے کہتا ہے نا کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا تو یہ کھانے والی نظریں ایسی ہی ہوتی ہیں غصے کے وقت کھا جانے والی نظریں ہوتی ہیں لیکن خوشی کے وقت پیار بھری نظریں ہوتی ہیں اور اسی طرح دیگر مواقع پر بھی تو اب ہوتا یہ ہے کہ یہ نظر جو ہے یہ عام طور پر آمنا سامنا ہونے سے ہوتی ہے اور کبھی کبھی اللہ کی قزا و قدر سے قتل تک کر دیتی ہے کبھی بیمار کر دیتی ہے کبھی خوف اور دہشت زدہ کر دیتی یعنی آپ ڈر سے جاتے ہیں کبھی آپ کو ویک کر دیتی کمزور کر دیتی اور کبھی انسان کو حادثات کا شکار بھی کر دیتی ہوتا اللہ کے عزن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ سلسلہ صحیح کی حدیث ہے اللہ کی قزا قدر کے بعد بری نظر ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا سبب بن جاتی ہے یہ ہمارے دین نے خود ہمیں بتا دیا یعنی قضاء و قدر کا مطلب یہ کہ اس کی آئی تھی آ گئی یعنی کوئی سبب بن گیا کوئی بیماری آ گئی ایسے ہی راہ چلتے ہی گر پڑے اور چلے گئے اور اس کے علاوہ اس کے بعد سب سے زیادہ کثرت سے جو ہم بات واقع ہوتی ہیں وہ نظر کے باعث جانوروں پر بھی اثر کرتی ہے نظر ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے یعنی جانور تڑپنے لگتا ہے اور پھر اچانک بیمار ہو جاتا ہے اور پھر اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے پکا لیا جاتا ہے یہ ایک قدیم بیماری ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو اس سے بچنے کی تدبیر سکھائی تھی سورت یوسف سکسٹی سیون میں آتا ہے وقال یا بنی اے میرے بچوں تدخلوا من باب واحد تم سب ایک دروازے سے نہیں اندر داخل ہونا شہر میں ود خلو من ابواب متفرقہ الگ الگ دروازوں سے جانا وما اغنی من اللہ من شیء اور میں تمہیں اللہ سے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا میں نہیں بچا سکتا اگر تمہارے ساتھ کچھ ہونا ہوا تو پھر بھی ہو جائے گا لیکن تم تدبیر اختیار کر لو ان الا اللہ حکم فیصلہ تو صرف اللہ ہی کا ہے الحیح ہی توکل تو اس پر میں نے بھروسہ کیا وہ اللہ ہی فل یا توکل المتوکلون اور اسی پہ بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے کہ میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے کچھ نہیں ہوتا کوئی نقصان نہیں ہوتا اور اگر اللہ نے لکھا کچھ ہونا ہوا تو اللہ ہی اس کو کاٹے گا دور کر دے گا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اس کے اثرات بہت پہلے سے ہی انسانوں کو معلوم تھے کہ ایسا ہوتا ہے پھر اس کی کچھ اقسام ہے نظر بد کی دو اقسام ہے ایک ہے انسانی نظر کا لگنا اور دوسرا ہے جناتی نظر کا لگنا انسان تو ہمیں نظر آتے ہیں جن تو نظر بھی نہیں آتے ابن قیم کہتے ہیں کہ نظر کی دو قسمیں ہوتی ہیں انسانی نظر اور جناتی نظر ام سلم سے مروی ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر نظر بد لگنے کی وجہ سے کالے کالے دھبے پڑ گئے تھے جسے نہیں ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر دم کرو اسے نظر بد لگ گئی ہے ایک خوبصورت بچی ہوگی کسی نے دیکھا ہوگا اٹریکٹ کی ہوگی اور وہ اس کی نگاہ کے اثرات جا کے اس کی کیمسٹری تبدیل کر دی اس نے اور پھر فرا کہتے ہیں صفا کہتے ہیں جنوں کی نظر اور یہ ان کا لفظ یہاں پر آیا ہے حدیث میں جو اس بچی کو نظر لگنے کا تھا اور وہ انسانی نظر نہیں تھی جناتی نظر بھی آپ نے سنا ہوگا بازو کا جنات عاشق بھی ہو جاتے ہیں کچھ انسانوں پر اور پھر ان کو پوزیس کر لیتے ہیں یا ان کو اپنے قابو میں کرتے ہیں یا اپنے طریقے سے چلاتے ہیں اور جنوں کی نظر جو ہے وہ انسانوں کی نظر سے بھی سخت ہوتی ہے ابو سعید کہتے ہیں یہ ترمزی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے یہاں تک کہ معوزتین کُلہؤ رب الفلق اور خلاء رب الناس نازل ہوئی تو آپ نے انہیں پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے علاوہ باقی کو چھوڑ دیا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ان صورتوں کی پابندی کرنا بڑی ضروری ہے یہ ہر طرح کی نظر بد جادو وغیرہ سے پروٹیکشن کا ذریعہ ہے ابن باز کہتے ہیں ایک اسکالر ہیں کہ نظر کا لگنا برحق ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ انسانوں سے بھی لگتی ہے اور جنوں سے بھی لگتی ہے تاثیر کے اعتبار سے نظر کی اقسام یعنی اثر جب ہوتا ہے اس میں ایک خوشی یا تعجب والی نظر ہوتی ہے خوشی والی نظر جو ایک کوئی بہت محبت کرنے والا بھی آپ سے پیار کے ساتھ دیکھتا ہے تو اس کا اثر ہو جاتا ہے یا کسی کو کوئی نعمت ملی مثلاً کسی کو کوئی گھر ملا اور بہت ہی خوبصورت گھر پھر اسی طرح کوئی بچہ ہے تو بہت ہی پیارا بچہ ہے تو اپنے ہی بہن بھائی یا ماں باپ یا جو قریبی رشتے دار ہیں وہ بہت حیران ہو کے دیکھتے ارے تمہارا بچہ اتنا پیارا ہے میں نے تو آج اسے بڑے دن بعد دیکھا وہ تو بڑا میچیور ہو گیا وہ تو بڑا ہو گیا تو وہ خوشی سے سب کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے تو جب کوئی نفس کسی منم کی نعمتوں میں سے کسی نعمت پر خوش ہونے میں حد سے بڑھ جاتا ہے تو یہ اس پر اثر انداز ہوتی ہے اور اللہ کے عزن سے اس کو برباد بھی کر سکتی ہے جب کہ نظر لگانے والے نے اس کو برکت کی دعا نہ دی ہو برکت کی دعا دینا ضروری عید پہ ہم سب اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم سب کیا کہتے ہیں عید مبارک کیونکہ اس وقت ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہوں گے سبھی خوش ہوں گے تو اس خوشی کو نظر نہ لگے کسی نے نیا گھر خریدا تو ہم کیا کرتے اس کی مبارک تو کسی کا بچہ پیدا ہو تو ہم اس کی مبارک تو یہ جو مبارک لفظ ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری اس نعمت میں اضافہ ہو یہ نعمت ہمیشہ تمہارے پاس باقی رہے اور تم سے زوال نہ ہو اس نعمت کا سورت القاف آپ پڑھتے ہیں اس میں آتا ہے ولا تا جنت کا کل تماشا اللہ لا قوت اللہ بلّہ ان ترنی انا اقل من کمالم و ولدا اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو نے یہ کیوں نہ کہا ماشاء اللہ لا قوت اللہ بلّہ ماشاء اللہ لا قوت اللہ بلّہ جو اللہ نے چاہا کچھ قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے یعنی اپنی ہی چیز اپنے ہی بچوں کو دیکھ کر اپنے ہی گھر کو دیکھ کر اپنی ہی نعمتوں کو دیکھ کر کیا کہنا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت اللہ بلّہ ابن حجر کہتے ہیں نظر کبھی خوشی اور تعجب کی صورت میں بھی لگ جاتی ہے اگرچہ وہ حسد کے بغیر ہو ضروری نہیں تھا کہ حسد ہی سے نظر لگے اگرچہ وہ کسی محبت کرنے والے کی طرف سے ہو اگرچہ وہ نیک آدمی کی طرف سے کیوں نہ ہو یعنی بعض اوقات نیک لوگوں کی بھی نظر لگ سکتی ہے یعنی ضروری نہیں کہ وہ برائی ہو کیونکہ جب ہم خود ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں نا تو ہمارے اپنے بلڈ کے اندر اپنے جسم کے اندر چینجز آ جاتی ہمارے جذبات میں تبدیلی آ جاتی تو ان تبدیلی جذبات کے ساتھ جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو وہ جذبات ٹرانسفر بھی ہو جاتے ہیں ان نگاہوں کے ذریعے دوسروں تک اثر انداز ہو جاتے ہیں اس لیے جو کوئی کسی بہن بھائی کی کوئی اچھی چیز دیکھے تو اس کو ہمیشہ برکت کی دعا دے تو ایک نظر کون سی ہے خوشی یا تعجب والی دوسری نظر حسد والی حسد نظر بد حاسد اور خبیص نفس سے نکلتی ہے اس کا مالک بھی خبیص ہوتا ہے اور یہ نعمت کے ختم ہونے کی خواہش رکھتا ہے وہ کبھی نہیں چاہتا کہ آپ کے پاس نعمت برقرار رہے جو اللہ نے محسود کے اوپر انعام کی ہے جیسے قرآن مجید میں اہل کتاب کے بارے میں آتا ہے ود اہل کتاب لو کم ممباد ایمان کم کفار بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کافر بنا دے اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے اس کے بعد کے ان کے لیے حق خوب واضح ہو چکا ہے پھر ایک ہوتی ہے بیمار کرنے والی نظر یہ وہ نظر ہے جو بیماری کی تاثیر کے ساتھ اثر انداز ہوتی ہے یعنی ایک بندہ اچھا بھلا تھا کسی خاص شخص سے ملا اور اس کے بعد اس کے سر کو جو درد شروع ہوا حالانکہ کوئی اور ریزن ایسی تھی ہی نہیں تو ایک دم وہ جو تکلیف شروع ہوئی تو اس کا علاج آپ گولی کھا کے بھی کر سکتے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر سیلف رکیا کر لیں سیلف دم سیلف رکیا کا مطلب ہے خود سے خود اپنے اوپر دم درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے وہ دعا مخصوص جو آئے گی ان شاء اللہ وہ پڑھ لیں تو آپ کی تکلیف دور ہو سکتی ہے تمیز کرنے کی اچانک جو چیز آئی ایک دم چبھی آ کے آپ کو وہ تیر کی طرح ہوتی ہے نا سمجھے کہ کوئی تیر لگا آ کے ایک اور نظر ہے معطل کرنے والی نظر بیکار کرنے والی کسی عزو کو یعنی بعض اوقات کسی خاص عزو کو نظر لگ جاتی ہے اور وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے مثلا بولنے میں ہکلاہٹ یا پھر چلنے میں ایک شخص بہت تیزی سے جلدی جلدی کام کرتا ہے وہ ویسا کرنا چھوڑ دیتا ہے معطل کر دیا اس کو یعنی اگر اچانک ہی کوئی ایسی چیز آئی دیکھیں میڈیکل ریزنس بھی ہوتے ہیں میں نہیں کہتی کہ نہیں ہوتے وہ بھی ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات یہ اسباب بھی ہوتے ہیں یعنی ہولسٹک اپروچ ہونی چاہیے دونوں پہلوؤں سے دیکھنا چاہیے جیسے کوئی بچہ بہت ماشاء اللہ شارپ ہے ہر چیز میں وہ بہت وہ دوسری ہے لائک وہ پڑھنا چھوڑ دے پڑھنا یا چھوڑ دے. میں لگ جائے یا وہ ہپس کر رہا ہے بچہ تیز تیز پڑھ رہا ہے وہ پوچھتا ہے کتنا ہپس ہو گیا اتنا ماشاء اللہ ایک سال کے اندر پندرہ سے بارے کر لی میرے بیٹے نے تو دس ہی کیے تھے اگلے دن سے جو بچہ ضد کرنا شروع کرتا کہ میں نے پڑھنا ہی نہیں اچھا ان کو کیا نظر لگے آپ اپنے آپ کو بھی لگا بیٹھتے ہیں میں نے ایک مہینے سے ایک دن بھی اپنا سبق مس نہیں کیا اگلے دن سے ہی گاڑی اٹکنے لگتی ہے والدین کی بھی لگتی خود اپنی بھی لگتی ہے تو ماشاء اللہ ساتھ بول دیا کرے ماشاء اللہ میں جب سے یہ کام کر رہی ہوں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا یوں کہنا چاہیے یعنی اللہ کا نام لے اس پر اور پھر ماشاء اللہ اللہ قبط اللہ بلّہ انسان یہ کہے کہ میری کوئی قوت کمال نہیں ہے یہ اللہ ہی کی دیوی طاقت سے میں نے یہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے رکاوٹیں نہیں آتی ورنہ اپنے ہی بول اپنے سامنے آ جاتے ہیں رکاوٹیں آنے لگتی ہیں آپ کہیں صحیح جب سے گاڑی لی ہے اس نے کبھی کوئی ٹربل نہیں تھی اگلے دن اسٹارٹ نہیں ہوتی تو یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہم سب ایکسپیرئنس کرتے ہیں لیکن آپ اس سے پہلے بس ایک جملہ بڑھا لیجیے یعنی یہ نہیں کہ اپنی نعمتوں کا ذکر نہ کریں یا شکرانہ نہ کریں یا خوش نہ ہوں یا خوشیاں شیئر ہی نہ کریں کہ انسان چپ کر کے بیٹھ جائے جو میں بولوں گی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا نہیں ساتھ ماشاء اللہ قوت اللہ بلّہ تو آپ دیکھیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا ان شاء اللہ لیکن وہ شیطان بھلوا دیتا اللہ کا ذکر پہلا جملہ بھول جاتے ہیں صرف دوسرا بولتے ہیں اور مسئلہ پڑ جاتا ہے اسی طرح بعض اوقات موت واقع ہو جاتی ہے لیکن اللہ کے عزن سے ٹھیک ہے جیسے پیچھے بھی بات ہوئی نا کہ اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے اور انسان کو قبر میں اتار دیتی ہے اور یہ بہت زہریلی نظر ہوتی ہے اسمئی کہتے ہیں میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کی نظر بہت کثرت سے لگتی تھی کہ اس نے کسی گائے کے متعلق سنا تو اس کو اس کے دودھ کی دھار کا نکلنا اچھا لگا تو اس نے کہا یہ ان گایوں میں سے کون سی گائے ہے تو انہوں نے اس گائے سے توریا کرتے ہوئے کہا یہ تو فلاں گائے ہے یعنی کسی اور گائے کا نام لے لیا جو اصل گائے تھی اس کا نام نہ لیا تو دونوں گائے ہلاک ہو گئی جس کے متعلق توریا کیا اور جس سے توریا کیا اسمئی کہتا ہے میں نے سنا کہ وہ کہتا تھا جب میں کوئی ایسی چیز دیکھتا ہوں جو مجھے اچھی لگتی ہے تو میں پاتا ہوں کہ میری آنکھوں سے ایک تپش اور حرارت برامد ہوتی ہے یعنی اس کے اندر اس کے کیمسٹری میں اس کے بلڈ میں اس کے جسم کی ورکنگ میں کوئی ایسی چیز ہوگی کہ جس سے وہ اثرات ہوتے ہیں اگزامپل ہم نے سنا اس کا مطلب ایبسینشیا میں غائبانہ بھی نظر لگ جاتی ہے جی. کیونکہ انہوں نے صرف سنا تھا ان گایوں کے بارے میں اور لگ گئی جی ایسا بھی ہوتا ہے یعنی جب کوئی کسی کے بارے میں کوئی ڈسکرپشن بتا رہا ہوتا ہے میں نے یہ چیز دیکھی ایسی دیکھی ویسی دیکھی حدیث میں آتا نا اللہ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہے پھر جادو اور نظر بد کے اسباب جادو کیوں کرایا جاتا ہے یا نظر بد کیوں اثر کرتی ہے نمبر ایک دشمنی یا حسد کسی کو ذہنی جسمانی بیماری میں مبتلا کرنا رشتوں میں رکاوٹ یا بندش ڈالنا کسی نے رشتہ پوچھا نہیں انہوں نے دیا تو کہا کہ اب ہم اس کا رشتہ بند کروائیں گے تو وہ دشمنی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر ہمیں نہیں دیا تو اس کا کہیں بھی نہیں ہوگا اولاد کی بندش کاروبار میں بندش مشترکہ کاروباروں کے حصہ داروں میں پھوٹ ڈالنا تعلیم و ترقی میں رکاوٹ ڈالنا نمبر دو انسانی تعلقات میں خرابی خامن بیوی میں تفریق والدین اور اولاد میں لڑائی پڑوسیوں میں فساد دوستوں میں جدائی بھائیوں کے درمیان نفرت اب یہ جادو پھیلا کیوں ہے معاشرے کے اندر سب سے بڑی وجہ اس کی جہالت ہے کہ لوگ اس کے شرعی حکم سے واقف نہیں کہ یہ کس قدر نقصان دہ چیز ہے نمبر دو ایمان اور تقوا کی کمزوری نمبر تین ان وسائل کی کثرت جو جادو پھیلانے اور جادوگروں تک آسانی سے رسائی پر معاون ہوتے ہیں اب دیکھیے بیک ہوم بعض اوقات جگہ جگہ وہ لگے ہوتے ہیں نجومی عامل نمبر فون کے دیے ہوتے ہیں گلی محلے کے ساتھ بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ دکان بنا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہر کسی کے ایزیلی ایکسیسیبل ہوتے ہیں یہاں بھی اخباروں میں آتا ہے اچھا پورا پورا سفا بعض اوقات ہوتا ہے پھر اسی طرح لالچ اور مال کمانے کی رغبت بعض اوقات مختلف چینل یا کال سینٹر سے اور یعنی اس طرح کی کالز بھی بعض اوقات آتی ہیں کہ اس چیز کا علاج ہے اس طرح پھر بعض لوگ مستقبل بہتر بنانا چاہتے ہیں تو وہ اس پندے میں پھنس جاتے ہیں بیماریوں اور اوہام کی کثرت جادوگروں کو روکنے کے لیے سزاؤں کا نہ ہونا کوئی پوچھنے پکڑنے والا نہیں کھلی چھٹی ہے جو مرضی جادوگر بن بیٹھے پھر اسی طرح بعض اوقات خرافات پر مبنی کارٹونز اور اس طرح کی چیزیں دیکھنا وہ بھی بچوں کے ذہن پر اثر انداز ہوتے ہیں کیونکہ اس میں بھی کچھ ہڈن سٹل میسجز ہوتے ہیں بعض گانوں کو بیک ٹریک کیا گیا ہوتا ہے اور شیطانی اعمال اس میں ہوتے ہیں یعنی جن چیزوں سے شیطان خوش ہوتا ہے پھر اسی طرح مسائل کا بھرمار ہونا اور زندگی میں مشکلات اتنی مشکلات ہیں اتنی مشکلات اور جب وہ دیکھتے ہیں کوئی راہ نہیں تو چلو جادو سے ہیلپ لیتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سبب ہے بعض عورتیں شوہر کے ظلم و ستم کا شکار رہتی ہیں مارتا ہے پیٹتا ہے خرچہ نہیں دیتا تو پھر کوئی طریقہ نہیں سمجھ آتا بے بس اور کمزور ہے تو وہ چل پڑتے ہیں کسی ایسے عامل کے پاس وہاں جا کے اس کو بتاتے ہیں کہ ہمیں اپنے ہسبینڈ کے خلاف کوئی تعویذ دو پھر اسی طرح کوئی شخص مثلاً بے روزگار ہے فقیر ہے کہیں کوئی کام کاج نہیں نہ کچھ پڑھا لکھا نہ کوئی اور کوئی نوکری نہیں ملتی وہ ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں بعض اوقات کوئی بیماری ایسی ہوتی ہے جو طول پکڑ جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کا ڈاکٹروں کے پاس علاج نہیں چلو جادوگر کے پاس بعض لوگوں کی کوئی چیز چوری ہو جاتی ہے یا کوئی اور مال کھو بیٹھتے ہیں یا کوئی ان یوژل قسم کی چیز پیش آ جاتی ہے تو وہ لوگ جادوگروں کے پاس چل پڑتے ہیں یعنی مسائل میں جب انسان گرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ نہ علم ہے نہ تقوی ہے نہ اللہ کا ڈر ہے شرعی حکم پتہ نہیں اور وہ پڑ گیا اس کے اندر سر جادوگروں کے نام سے تو نہیں جاتے لوگ عالم کے نام سے جاتے ہیں عالم کے پاس جا رہے عامل کہتے ہیں ہاں مطلب مولانا کے پاس چلے جاتے کہ ہم کو علاج بتائے اس کا ہمیں جی ہاں بعض مولانا کے پاس جاتے ہیں بعض کسی اسی طرح کے عالم کے پاس بعض عامل کے پاس بعض جادوگر کے پاس یہ نہیں کہتے جادوگر کے پاس جا رہے ہیں یہی کہتے ہیں کہ نجومی کے پاس یا عامل کے پاس ڈفرینٹ ڈفرینٹ نیم جیسے رکھے ہوئے نا اب دیکھنا یہ ہے نام کسی نے کچھ بھی رکھا ہو بورڈ کچھ بھی لگایا ہو دیکھنا یہ وہ کرتا کیا ہے تو وہ ان شاء اللہ آگے میں کچھ باتیں ذکر کروں گی کہ کیا علاج نہیں کروانا چاہیے کس کے پاس نہیں جانا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے جو بھی خاص طور سے بچوں کو اسکیری موویز دیکھنے کا آج کل اتنا زیادہ رہتا ہے تو اس سے بھی وہ اثرات ہوتے ہیں ذہنی طور پہ اثرات ہوتے ہیں دیکھیے ہم جو کچھ ہے نا وہ اپنے ماحول کی وجہ سے موسٹلی ایون باڈی لینگویج ہوتی ہے آپ چھوٹے بچوں کو دیکھیں کہ بالکل ماؤں کی نقل کر کے ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں یا ٹون ان کی وہ ہوتی ہے پھر ذرا بڑے ہوتے ہیں پھر ان کو تھوڑی سی اپنی آئیڈینٹی کا بھی خیال آتا ہے لیکن بہت دفعہ ہمارے جیسٹر حتیٰ کے مسکرانے کا انداز وہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسے ماں باپ کا ہے اور وہ کہاں سے سیکھا انہوں نے وہ جب دو سال کے تھے ماں کی گود میں بیٹھتے تھے ماں کی مسکراہٹ اچھی لگتی تھی ویسے ہی کاپی کرتے تھے اور وہ کاپی کرتے کرتے اتنی عادت ہوگی کہ بڑے ہو کر وہی چل گئی تو پھر وہ مشابت آ جاتی تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہم آس پاس دیکھتے رہتے ہیں میں کل ہی ایک اسکالر کے بارے میں پڑھ رہی تھی ابن راوندی ان کا نام تھا بہت نیک با حیا انسان تھے بہت قابل تو بہت پہلے کی بات ہے اب کے نہیں یہ پرانے اسکالر میں سے کہنے لگے کہ میں ذرا جا کے دیکھتا ہوں کہ جو ملحد ایتھیسٹ وغیرہ ہیں ان کے دلائل کیا ہیں میں ذرا ان کی بھی سن لوں جا کے تو وہ ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع ہو گیا اور کچھ عرصے کے بعد دین بھی چھوڑ دیا اور سب کچھ ختم ہو گیا اور انہیں جیسے ہو گئے تو یہ بہت زیادہ ڈرنے والی بات ہے کہ آپ کی دوستی آپ کے بچوں کی دوستی ان کی کمپنی ان کا اٹھنا بیٹھنا کن کے بیچ میں اور اگر وہ مجبوری کے تحت بھی ہے مثلا یونیورسٹی میں ہے کہیں جاب جگہ پر ہے تو پھر آپ کا مضبوط کنیکشن ان کے ساتھ بڑا ضروری ہے کہ اس کی دلائی کرتے رہیں یعنی جو کچھ وہاں سے اثرات لے کر آتے ہیں اس کو انڈو کرتے رہے اگر آپ نے چھوڑ دیا ان کو ان کے حال پہ تو پھر ایسا نہ ہو کہ وہ انہیں کی ساری چیزیں صحیح سمجھ کے قبول کر لیں تو یہ بات درست ہے کہ جس طرح کا لٹریچر پڑھتے ہیں جس طرح کے دوست ہوتے ہیں جس طرح کی باتیں ہوتی ابھی بچی مجھے بتا رہی تھی کہ وہ کلاس فور میں تھی تو اس وقت اس کو جنوں کے بارے میں پڑھنے کا بڑا شوق ہے تو کہتی میں نے دو سو کتابیں اس پہ پڑھی تو آپ دیکھیے کہ وہ تو چند سال پہلے کی بات ہے اب تو اتنا کچھ اویلیبل ہے آپ نیٹ پہ جائیں اور دیکھیں کہ کیا کیا خرافات ہیں اے ٹو زی آپ کو سکھاتے ہیں کہ جادو کیسے کرنا ہے اب اس کو کوئی تجربہ نہ کرنا شروع کر دیں لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وسائل بڑھ گئے ہیں ایسی چیزوں کو ایکسس کرنے کے جس کی وجہ سے یہ خرابیاں بھی اور زیادہ بڑھ گئی یعنی پہلے ہوتا تھا جادو وادو اور اس طرح کی چیزیں کچھ سال پہلے تک بھی مگر اتنی کثرت نہیں تھی جتنی اب یلغار ہے اتنا آسان نہیں تھا دیکھے نا ایک شریف گھر سے ایک عورت نکل کے ایک گلی میں بیٹھے ہوئے پردہ لگا کے جادوگر یا عامل کے پاس جاتے ہوئے بھی شرماتی تھی نا کہ کوئی کیا کہے گا یہ کہاں جا رہی ہے یہ اچھے بھلے گھر کی خاتون ہے اور یہ کہاں جا کے بیٹھ رہی ہے کس سے مل رہی وہ ماں باپ سے چوری چھپے شوہر سے ادھر ادھر سے چھپ چھپا کے لوگ یہ کام کرتے تھے اب تو وہ چیز بھی نہیں رہی اس میں آپ دیکھیے کہ جو علامات ہوتی ہیں نا اس سے انسان کو پتا چلتا ہے یہ دونوں چیزیں انٹرمکس بھی ہوتی ہیں بازوقات کیونکہ جو نظر ہوتی ہے نا عموماً تو آپ انسٹنٹ دم وغیرہ کرتے ہیں تو اس کے اثرات زائل ہونے لگتے ہیں لیکن جادو جو ہے وہ ایک بیماری کی اصل میں شکل اختیار کر لیتا ہے اگر اس کا کچھ زیادہ عرصے تک علاج نہ کیا جائے جو نظر ہوتی ہے نا اس کا انسٹنٹ ریئیکشن ہوتا ہے یعنی اچانک کوئی چیز آپ کے اوپر جیسے حملہ آور ہوگی جیسے اوقات کوئی وائرس پھیلا ہو تو اچانک آپ کا گلا پکڑا جاتا ہے یعنی حج وغیرہ پہ جائیں نا تو جتنی چاہیں آپ وہ دوائیاں شوائیاں لے کے جائیں لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہلکی سی خراش شروع ہوتی اور پھر وہ پھیلتے پھیلتے آپ بخار تو جاتے تو اسی طرح جو ایک دم کوئی چیز ان یوژل ہو گئی لیکن ضروری نہیں کہ ہم پھر بھی ہنڈریڈ پرسینٹ فگر آؤٹ کر پائیں یہ نظر لگی ہے یا یہ جادو ہوا ہے یا یہ کچھ رسیم اٹیک کیا ہے لیکن بہرحال جو دعائیں بتائی گئی ہیں یعنی قرآن کو جو شفا کہا گیا ہے وہ اس معنی میں شفا ہے کہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی ہے اور روحانی کی جیسے شروع میں میں نے ارض کیا تھا کہ بعض اوقات روحانی سبب ہوتا ہے مرض جسمانی ہوتی ہے اور بعض اوقات جسمانی تکلیف ہوتی ہے جو روح پر بھی اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے ان کے ساتھ کیا ہونا شروع ہو گیا کہ ان کے سارے کام خراب ہونا شروع ہو گئے میں نے خود دیکھے ہوئے کہ اس کے کپڑے اسٹیچی میں سے اس کے اندر پیٹی میں سے کٹے ہوئے نکلتے تھے خون کے دھبے لگے ہوئے ہیں ادھر ادھر اور مطلب ہمیں پتہ بھی چل گیا تھا کہ کون ہو سکتا ہے جو ایسے کر رہا ہے تو میری بہن کی ساس نے کوشش کی ادھر ادھر لے جانے کی یا لوگوں کو بلا کے پتہ نہیں وہ عجیب عجیب سے عمل لوٹا گھما کے اور پتہ نہیں کس کس قسم کے کرنے کی لیکن میری بہن نے منع کر دیا انہوں نے کہا کہ نہیں میں مطلب جو قرآن اور سنت کا ہے میں اسی پہ چلتی رہوں گی اور ایز لانگ ایز مجھے پرسنلی کوئی اس سے نقصان نہیں ہو رہا مطلب ان کا بہت زیور بھی گم ہوا اس طرح سے لیکن ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کون کر سکتا ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے ساتھ حسن سے شروع کر دیا لائک ان کے بچوں کی فیسیں دینی شروع کر دی ان کی بیٹی کی شادی بھی کرائی اپنا زیور دیا مطلب بہت زیادہ ابھی تک وہ کرتی ہیں اور آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ معاملات درست ہونا شروع ہو گئے اور یہ سب ختم ہو گیا تو الحمد للہ مطلب انہوں نے بہت پریشانی کا ٹائم گزارا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ کسی بھی شرکیہ یا اس کے غلط غلط طریقہ علاج میں نہیں پڑی الحمد للہ یعنی حاصل کے حسد کی آگ کو حسن سلوک سے ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ایک سینیریو ایسا بھی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بہت اچھا کیے جاتے ہیں اور آپ اس کے اوپر احسان بھی کر رہے ہیں اور بہت اچھا کر رہے ہیں وہ احسان کے بعد آپ سے حاصل ہو جاتا وہ شر بہت اور آپ کو نظر آ جاتا ہے تو اس صورت میں آدمی کیا کرے اوائڈ کرے ان کو یا کس طریقے سے ٹیکل کرے کیونکہ آپ نے شروع میں ان سے بہت اچھا برتاؤ رکھا ہوا ہے اب آپ ایک دم سے پیچھے کس طرح ہٹیں احسان تو کرتے رہنا چاہیے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پتا چلا تھا کہ ان کی بیٹی پر الزام اس شخص نے لگایا جن کو وہ وظیفہ دیتے تھے باقاعدہ تو انہوں نے سوچا کہ میں آج کے بعد یہ وظیفہ نہیں دوں گا تو اللہ سبحان تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل فضل جو ہے وہ احسان کرنا نہ بھولیں تو انہوں نے پھر وظیفہ دگنا کر دیا تھا احسان چھوڑنا نہیں چاہیے لیکن اپنی حفاظت کے لیے محتاط رہنا چاہیے اور علاج کرنا چاہیے کیونکہ نیکی خیر لاتی ہے اگرچہ فوری طور پر نہ لائے لیکن نیکی کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے اور اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا تھا کہ وہ جو اپنے پسندیدہ پلانٹس جو ہوتے اس کو بھی نظر لگ جاتی اگر گائے پہ اثر ہو سکتا ہے تو پلانٹ پہ بھی اثر ہو سکتا ہے تو مجھ سے اس سے بہت لائک ڈر لگتا ہے کہ کوئی آئے گا میرے گھر میں ابھی نہیں آپ اس طرح کا وہم نہ کیا کریں آپ جو حفاظت کی دعائیں ہیں گھر میں قرآن کی تلاوت اور یہ سب چیزیں کریں کوئی پروٹیکشن کی شیلڈ ہوگی کوئی انشاءاللہ کچھ نہیں کر سکتا یعنی کوئی کہے کہ میں ذرا اس کو نظر لگاؤں تو ایسے کوئی نہیں لگا سکتا غائبانہ نظر بھی لگتی اس میں آپ دیکھیے کہ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ جب کسی کا علاج کروانا ہوتا تو عامل کہتے ہیں اس کی تصویر لائیں سنا آپ نے کبھی جی تصویر منگواتے ہیں یا اس کا کپڑا منگواتے ہیں یعنی anything related to the patient یا جو بھی تو وہ جو تصویر ہوتی ہے اس کو بھی نظر لگ سکتی ہے اور اس پر بھی عمل ہو سکتا ہے اچھا اب آپ دیکھیں کہ لوگ بہت زیادہ اپنی فیس بک کے اوپر یہ کھانا کھایا وہ فوراً تصویر نکال کے اس ریسٹورینٹ میں گئے اس ہالیڈے پہ گئے یہ آج مجھے گفٹ ملی ہسبینڈ کی طرف سے یہ انگوٹھی گفٹ ملی ہے یہ فلاں ہر ہر چیز کی تصویر جو ہے یا دونوں کی ایک بیوٹیفل فیس جو ہے وہ کٹھے کہیں کھڑے ہیں وہ سامنے لگا دیے چاہے آپس میں لڑائی جھگڑا کیوں نہ ہو اب یہ چیزیں جو ہے جب وہ دوسرے لوگ دیکھیں جن کی زندگیوں میں نہ یہ کھانا ہے نہ یہ ہالیڈیز ہیں نہ یہ محبتیں ہیں تو پھر ان کے دل کے اندر کیا پیدا ہوتا ہے ایک حسد پیدا ہوتا ہے یا ایک غم پیدا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں پھر ان کے اندر سے جو اثرات نکلتے ہیں وہ پھر متاثر کرتے ہیں تو اسی لیے کہا گیا نا کہ اپنے ارادوں کی تکمیل تک رازداری سے کام لو کہ آپ کوئی پروجیکٹ شروع کر رہے تو شروع میں ہی اس کو نہیں بیان اسلامی طور پر تو یہ ہے ہی یہ بات کہ ارادوں کی تکمیل کے لیے رازداری سے کام لینا چاہیے لیکن سائنٹیفکلی بھی اس کو اس طرح پروو کیا گیا ہے کہ جب آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں نا اور ٹو مچ اس کے بارے میں ٹاک کر لیتے ہیں میں یہ کرنا چاہتا ہوں میں یہ کرنا چاہتا ہوں تو وہ جو آپ کے اندر کا سارا کرنے کا جذبہ جو ہوتا ہے نا وہ باتوں میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کام نہیں ہوتا دو سوال تھے ایک تو یہ کہ جیسے مینٹل النس اور جادو کو ڈفرینشیٹ کب پتا چلے کہ ہمیں نہیں اب سائکٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے یا سائیکالوجسٹ کے پاس ایکچولی میرے ابو سائکٹرسٹ ہیں سو بہت پیشنٹس میں نے دیکھے ہیں جو سیویئر ڈپریشن میں ہوتے ہیں لیکن سمٹمس ان کے ایسے ہی مجھے سمجھ میں آ رہے ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک دم جیسے جادو کیا ہوا ہے اور پریشانی ہے سو کب ڈفرینشیٹ کریں کہ سائکٹرسٹ کے پاس جاؤ یا پھر یہ کہ دیکھیں ڈاکٹر کے پاس تو ہر صورت جانا ہی چاہیے چاہے بظاہر آپ کو یوں لگے بھی کہ جیسے کوئی غیر معمولی اثرات ہیں کیونکہ جب کوئی جادو بھی کرتا ہے تو اس کے اثرات جسم پر بھی آتے ہیں فزیکل النس بھی ہوتی ہے تو فزیکل النس کا بھی ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے یعنی اگر آپ کو اس سے پیٹ خراب ہو گیا ہے یا ہیڈ ایکس ہو رہے ہیں یا کچھ اور اس طرح کا تو اس کو علاج کرانا چاہیے اور اچھا۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہمارا دین ہمیں قرآن سے شفا حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے تو یہ ازکار بھی کرنے چاہیے دونوں ساتھ ساتھ دونوں ساتھ کرنے چاہیے ایک اور سوال ذہن میں آ رہا تھا کہ سکس سینس ہوتی ہے یا از اٹ وہ ہمارا شیطان ہمیں ہوتی ہے آپ دیکھیے ایک طرف شیطان ہے تو دوسری طرف فرشتے بھی ہوتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے ان الدین قالو رب اللہ تم مستقام تنزل علیہ مل ملائے کا اللہ تخاف ولا تحزن وہ اب بل جنت التی کن تم اولیا کم فی حیات دنیا و فلاخرا اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پہ جم گئے ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ نہ خوف کرو نہ غم کرو ان کو تسلیاں دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں اور جنت میں وہ کچھ تمہیں ملے گا جو تم چاہو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ انسان کے اندر جب ایمان ہوتا ہے نیک عمل وہ کرتا ہے ہر مشکل حال میں بھی اللہ پر بھروسہ کیے رکھتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے بھی اس کی مدد ہوتی ہے یہ جنگ بدر میں بھی مدد ہوئی تھی اور عہد میں بھی اور اور جگہوں پر بھی اور انڈیویجلس کے ساتھ بھی یہ مدد آتی ہے ایمان والوں کے ساتھ فرشتوں کی مدد آتی ہے وہ اس کے دل میں پازیٹو تھنکنگ ڈالتے ہیں اور صرف شیتان ہی بس وسے سے نہیں ڈالتا دوسری طرف سے بھی آتی تو ہر انسان کے اندر اچھے خیالات اور برے دونوں ہوتے ہیں تو جب انسان نیکی کرنے لگتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پازیٹو تھنکنگ بڑھ جاتی ہے اور فرشتوں کی مدد بڑھ جاتی ہے اور جب انسان اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے تو فرشتے پیچھے ہٹنے لگتے ہیں اور شیطان کا غلبہ بڑھ جاتا ہے وہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ کو پہلے سے احساس ہونے لگتا ہے سو دیٹ ہمیں فرشتے بھی تو وہ فرشتے جو خیال ڈالتے ہیں نا پھر آ کے جی۔ وہ آپ محسوس کرتے ہیں اور اس کو بصیرت بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ آپ فور سی کر سکتے ہیں سکس سینس کہیں یا الحام الحام کہیں بصیرت کہیں یعنی کہ وجدان کا یعنی کئی نام ہیں اس چیز کے لیکن یہ چیزیں ایگزٹ کرتی ہیں مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے اتنے میں عراق میں جو مسلمانوں کی فوج تھی وہ پسپا ہو رہی تھی تو انہوں نے خطبے کے اندر ہی جرنیل کو مخاطب کیا ان کو وہ ایک طرح سے الہام ہوا انہوں نے جیسے کوئی ایک سین دیکھا ہو تو وہ وہیں سے آواز دیتے ہیں یا ساریا الجبل اے ساریا جو کمانڈر تھا پہاڑ کی طرف ہو جاؤ اور وہ آواز کئی سو میل دور ان کے کان میں جا کے پڑتی ہے اور وہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے مدد ہوتی جن سے شیتان بھاگتا ہے وہاں فرشتے اس طرح کی خبریں بھی پہنچا دیتے ہیں اور پھر انسان جب جواب دیتا ہے تو وہ وہاں تک بھی پہنچا دیتے ہیں استاذہ مجھے ناموں کے تعلق سے پوچھنا تھا کہ نام بھی اثر کرتے ہیں جی نام اثر کرتے ہیں جیسے ابھی ہم نے پڑھا سحر کے بارے میں تو سحر کے معنی بہت خراب ہیں اس میں اور ہم نام رکھتے ہیں سحری کے تعلق سے سحر رکھتے ہیں تو ہم وہ سحر ہوتا ہے یعنی سحر پکارتے تو غلط کرتے ہیں جی تو اس کا اثر ہوگا ہو سکتا ہے اثر ہو وہ جو سحر ہے نا صبح کا جی تو اس کو بعض اوقات لوگ بولتے ہیں ہاں تو سحر تو جادو کو کہتے ہیں تو برے نام رکھنے سے منع کیا گیا ہے جی یا اگر نام تو ٹھیک رکھا ہوا لیکن غلط پروننسیشن سے بھی روکنا چاہیے لوگوں کو جی السلام علیکم استاد وعلیکم السلام یہ دل میں رہے کہ میری نظر لگ جاتی ہے مجھے کچھ پتا چلے اپنے بچوں کے بارے میں یا کچھ بھی تو کیا کرنا چاہیے دعائیں بھی کرو سب کچھ کرو اس کے باوجود بھی یہ دل میں بار بار وہم آتا رہتا ہے پھر ایسا ہو بھی جاتا ہے جیسا سوچتے ہیں کہ ہاں بھائی ایسا ہو نہ جائے مجھے پتا چل گیا تو اب ایسا ہو جاتا ہے اپنے آپ کو بھی نظر وہ دعا ہے نا اللہ من شر نفسی شرشیتا و شرح کی ہی ہاں تو اس طرح کی دعائیں پڑھنی چاہیے رائٹ اوے اسی وقت پڑھنی اسی وقت جب وسوسا آئے اسی وقت پڑھے جی اور دوسرا یہ ہے کہ بہت نظر بھر کے نہ پھر اس چیز کو دیکھے یعنی جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی نگاہ بہت لگتی ہے تو ایک ہوتا ہے سرسری نظر سے کسی چیز کو دیکھنا اور کہنا ماشاء اللہ اللہ قوت اللہ بلّہ اور ایک ہے کہ اس کو دیکھے تو دیکھتے ہی چلے جانا گور گور کے دیکھنا جیسے وہ نہ کیا جائے بچے جیسے آ کے ڈسکس کرتے ہیں کوئی جاب انٹرویو یا اپنے کاروبار کے بارے میں ماشاء اللہ اللہ کو بط اللہ بلّہ یہ پڑھنا شروع کر دیں وہ طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے جی مرچیں وغیرہ جلا کے نہیں کرنے چاہیے جو مصنون طریقہ ہے تو ان شاء اللہ کل ہم اس کو مکمل کریں گے اس میں علاج بتائے جائیں گے کہ مصنون علاج کیا کیا ہے کیونکہ بعض علاج جو ہے وہ شرکیا ہے جو ایمان کو خراب کرتے ہیں تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے اس لیکچر کے رکھنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہم یہ ڈفرینشیٹ کر سکیں کہ کیا چیز ہمارے حق میں درست ہے علاج کے طور پر اور کیا چیز نقصان دہ ہے ایسا نہ ہو کہ علاج کر رہے ہیں اور اس سے بڑا نقصان کر بیٹھے تو یہ ضروری ہے السلام علیکم وعلیکم السلام میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات نظر یا جادو کی وجہ سے کوئی بہت اچھا عمل کرنے والا انسان آف ٹریک ہو جاتا ہے زندگی سے اور پھر وہ واپس اپنے اچھے ٹریک پہ نہیں آتا اور اسی حالت میں بے شک وہ بہت بڑے گناہوں میں نہ مبتلا ہو پر آف ٹریک ہی حالت میں اس کو طبی موت آ جائے تو اس کی ضائع ہوئی ہوئی زندگی کا الزام کس پہ جائے گا دیکھیں جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے نا تو بیماری کی حالت میں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص نیک کام تسلسل سے کرتا ہو پھر اگر بیمار ہو جائے اور وہ کام چھوڑ دے تو بیماری کی حالت میں وہ نیک عمل لکھے جاتے رہتے ہیں اور بیماری ایک آزمائش ہے تکلیف ہے اگر وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کا اجر اس کو مل جائے گا بعض اوقات نیک امال سے انسان اس درجے کو نہیں پہنچتا جس درجے کو تکلیف سے گزر کے پہنچ جاتا ہے ٹھیک ہے سبحان کا اللہ و بحمد کا اشد اللہ اللہ اللہ انتا استخ فروقہ و اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ